یہ ہمارے کا جز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ان کو بنیادی طور پر تین ناموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک اصحاب پیغمبر نمبر دو ازواج پیغمبر اور نمبر تین آل پیغمبر یہ تین نام وہ ہیں جو عموماً استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک اصحاب پیغمبر نمبر دو ازواج پیغمبر اور نمبر تین آل پیغمبر یہ تین نام کیوں ہیں اصحاب پیغمبر ازواج پیغمبر آل پیغمبر یہ تین نام کیوں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین خواہشات ہیں آپ آپ کی تین تمنائیں ہیں تین ایسی چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ پسندیدہ تھی نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چونکہ نبی ہیں مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی حضرات کے بھی خواتین کے بھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دو حصوں پر مشتمل ہے بعض مسائل ایسے ہیں جو مردوں کے لیے ہیں اور بعض مسائل ایسے ہیں جو خواتین کے لیے ہیں مردوں کے مسائل براہ راست مردوں کو بتائے جا سکتے ہیں خواتین کے بعض مسائل ایسے ہیں جو براہ راست خواتین کو بتا سکتے ہیں اور بعض مسائل ایسے ہیں جو براہ راست خواتین کو نہیں بتا سکتے بلکہ خواتین کے مسائل خواتین کے واسطے سے بتا سکتے ہیں کوئی مسئلہ آدمی اپنی بیوی کو سمجھائے اور بیوی آگے عورتوں کو سمجھائے یہ تو ہوتا ہے اور بعض مسائل بسائے آپ عورتوں کو سمجھائے تو یہ ذرا مشکل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مردوں کے بھی نبی ہیں اور عورتوں کے بھی نبی ہیں اس لیے آپ کی ضرورت تھی کہ بعض مسائل آپ براہ راست مردوں کو بتاتے اور بعض مسائل آپ اپنی ازواج اپنی خواتین اور بیویوں کے ذریعے بتاتے اب اس کے لیے ضروری تھا ازواج پیغمبر کا ہونا یہ صرف زوجہ سے حل نہیں ہونا تھا ازواج سے حل ہونا تھا ایک بیوی سے حل نہیں ہونا تھا کئی بیویوں سے حل ہونے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایک نہیں ہے آپ کی کئی شادیاں صرف آپ کی زوجہ نہیں بلکہ ازواج ہیں متحرات رضی اللہ تعالی عنہم بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ آدمی براہ راست پوچھے تو مشکل ہے اور واسطہ ڈالے تو آسان ہے میں اس پر ایک مثال عرض کرتا ہوں براہ راست مشکل ہے اور دل واسطہ آسان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اب حضرت علی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن خود نہیں پوچھ سکتے جو کہ حضور کے ساتھ رشتہ تو سر اور داماد کیا ہے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم تو رض المزا میں وہ شخص ہوں کہ جس کو بیوی کے ساتھ غربت کی وجہ سے میری مزید بہت نکلتی ہے سے غسل ہوتا ہے یا وضو ہوتا ہے میں حضور سے کیسے پوچھوں آپ کی بیٹی میرے گھر میں اس لیے مسئلہ تم پوچھو اور مجھے بتاؤ آپ پوچھنا تو اللہ کے نبی سے تھا براہ راست کیسے پوچھتے اب صحابی نے مسئلہ پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل و فخنی یمزی وکیل وزو جو بھی مرد ہو شادی شدہ ہو بیوی اس کے ساتھ ہو اس کی مزید آ جاتی ہے اور ایسے غسل نہیں ہوتا ایسے وضو کرنا پڑتا اب یہ مسئلہ علی براہ راست کیسے پوچھتے اس لیے درمیان میں واسطہ ڈالنا ضروری تھا میں نے صرف یہ بات سمجھائی ہے کہ بعض مسائل براہ راست پوچھنے بھی مشکل ہوتے ہیں اور بعض مسائل براہ راست بتانے بھی مشکل ہوتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل خواتین کو بتانے تھے اس کے لیے درمیان میں خواتین کا ہونا ضروری تھا اب اس کے لیے نبی پاک سلم ازواج پیغمبر اچھا ازواج کی دوسری ضرورت کیوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نبی اور آپ اسوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جلوت کے مسئلے بھی بتانے ہیں خلوت بھی بتانے ہیں عام ماحول میں کیسے رہتے ہیں اور گھر میں کیسے رہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین پیغمبر کی گھر سے باہر والی جلوت کی زندگی دیکھ کر آگے بتائیں لیکن پیغمبر کی گھر کی زندگی خلوت کیسے بتائیں اس کے لیے ضروری تھا کہ پیغمبر کی بیویاں ہوں جو آپ کے گھر کے مسئلے دیکھے اور باہر بتائیں یہ دو ضرورتیں ایسی ہیں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ کے ازواج بھی اس لیے پیغمبر کے ساتھ منسلک ہونے والا حضور کا کلمہ پڑھنے والا ایک سب کا وہ ہے جسے کہتے ہیں ازواج پیغمبر اور ان ازواج نے نبی پاک سلم کی گھر کی زندگی باہر کیسے منتقل کی ہے آپ یقین فرمائیں آج کا دور سیکس کا ہے شہوت کا ہے جنسیت کا ہے غلیف میڈیا کا دور ہے اس لیے اس دور میں یہ بات سمجھنی قدرے مشکل ہے لیکن اگر دور ہو حیا کا شرم کا عزت کا تو اگر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات کتنی مشکل ہے جو ازواج پیغمبر نے نبھائی ہے کتنی مشکل ہے آپ سوچ نہیں سکتے میں شادی شدہ ہوں میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والے معاملے کو بے تکلف سے بے تکلف دوست کو بھی بتا سکتا کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے میں کیسے بتاؤں اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سلم کی فوجہ ہیں اور شرم و حیا اتنی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا باوجود اس کے کہ حضور پاک کی بیوی ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ میں جب تک نو سال حضور کے نکاح میں رہی ہے فرماتے کبھی بھی نہ میں نے حضور کا دیکھا ہے نہ آپ نے میرا دیکھا اب بتائیں کتنی باہیا خاتون شوہر ہے جس سے وہ پردہ نہیں ہے لباس کو انتم لباس اللہ ہوں لباس ہے ایک دوسرے کا اور امی ایسا کیا فرما رہی ہیں کہ میں نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا اور آپ نے میرے سطر کو کبھی نہیں دیکھا بتاؤ کس حد تک قربت کے باوجود حیا کتنی ہے اور وہ امی ایسا مسئلہ کیا بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور وضو فرمانے کے بعد جو قبل و نسا ہی بس اوقات اپنی بات بیویوں کا بوسہ لیتے اور اس کے بعد جا کے آپ نماز پڑھاتے اب یہ کتنا اہم مسئلہ ہے اگر شوہر ہو وضو کر لے اور پھر بیوی کا بوسہ لے اور پھر مسجد میں جائے تو اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اب یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ممبر پر بیان کرتے تو کتنے لوگ کہتے کیسا مسئلہ بیان کر رہے ہیں مرد بھی بیٹھے سن رہے ہیں عورتیں بیٹھے سن رہی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان بہت سارے مسائل کو ممبر پر بیان نہیں فرمایا اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسدن ایسے معاملہ کیا ہے اور اس بیوی نے آگے عورتوں کو بتایا ہے اور وہ مسئلہ پوری دنیا میں پھیل گیا ابھی امی عائشہ کا جتنا بڑا جگر ہے ایسی بات بتانا کہ بات کہنا بہت آسان ہے میں نے آپ سے کہا نا جنسیت سیکس اور شہوت کے دور میں یہ بات بڑی مشکل نظر نہیں آتی با حیا لوگوں سے پوچھو یہ کتنی عجیب بات اور پھر امی عائشہ رضی اللہ نے بتا کیسے رہی ایسے فرماتے یہ نہیں فرماتے میرے ساتھ اب یہ پتہ کیسے چلا کہ امی عائشہ کے ساتھ ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کا نام ہے اسما بن ابی بکر اب یہ اسما امی عائشہ کی بہن ہے عبداللہ بن زبیر کی خالہ ہے اب یہ خالہ اور بتیجے کا معاملہ ہے عبداللہ بن زبیر چھوٹے بھی ہیں اور خالہ سے بات ہو رہی ہے تو جب امی ایسے نہیں بات بتائی نا کہ رسول اللہ وسلم قبل ہی وضو کرتے اور بات بیویوں کا بھوسا لیتے اور اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھتے عبداللہ بن زبیر نے کہا تو خالہ آپ کو نہیں تھی یہ تو خالہ اور بتیجا ہے نا امی ایسا مسکرا پڑی اور بات ختم ہوگی یہ سمجھ آ گئی کہ مسئلہ کس کا ہے یوں پتا چلا کہ مسئلہ کس کا اب میں بتا ہی رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرورت کیا ہے خواتین کے ذریعے خواتین کو مسئلے بتائیں ضرورت کیا ہے خلوت کے مسئلے جلوت میں جائیں یہ بیوی کے بغیر ممکن نہیں تھا اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بیویاں دی ہیں جنہیں امہات المومنین کہتے ہیں اور ازواج متحرات کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ متحرہ کا لفظ کسی عورت کے ساتھ یہ دو قسم کی عورتیں ہیں جن کو ازواج متحرات کہتے ہیں قرآن کریم نے ازواج متحرہ انہیں کہا جو جنت میں ملے گی اور دنیا میں ازواج متحرات اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی بیویا انہیں ازواج متحرات کہا نا پقیزہ ہوتے پیغمبر کی بیوی پاکیزہ ہوتی ہے ابھی آج ہمارا یا دنیا ٹی وی پہ درس قرآن تھا تو ہاں یہ خواہشہ پہ بات چل پڑی فائیو اسٹار فائیو اسٹار کہتے اس پر بات چل پڑی میں نے وہاں بھی ایک بات عرض کی کہ ایک ہے خواہشہ اور ایک ہے کفر اور شرک قرآن کریم میں ہے اور انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها ما بطن والاسم والبغی بغیر الحق آگے کیا وان تشرکو اب مطلب سوالات چلتے ہیں ٹی وی اینکر ہے مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ مولانا صاحب شرک بڑا گناہ ہے فوائد چھوٹا گناہ ہے تو پہلے فوائد کو ذکر کیا پھر شرک کو ذکر کیا چاہیے تو شرک پہلے ہوتا فوائد بعد کے اندر ہوتا تو یہ ہونی چاہیے ایسے کیوں ہے میں نے کہا وجہ یہ ہے بعض گناہ ایسے ہیں گناہ ہیں لیکن انسانی سوسائٹی میں عیب نہیں ہے اور بعض گناہ گناہ ہیں اور انسانی سوسائٹی میں عیب ہے شرک گناہ ہونے کے باوجود انسانی سوسائٹی کا عیب نہیں ہے بحثیت انسان اور بے حیائی جنا یہ جرم ہونے کے باوجود شریف انسانی سوسائٹی کا بھی عیب ہے اس لیے اللہ رب العزت نے خواہش کو پہلے ذکر کیا اور شرک کو بعد میں ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ خواہش ایسا جرم ہے جو گناہ بھی ہے انسانی سوسائٹی کا عیب بھی ہے کفر و شرک گناہ تو ہے انسانی سوسائٹی میں عیب نہیں ہے اسی وجہ سے پیغمبر کے گھر میں ایسی عورت تو آ سکتی ہے جو کافرہ ہو اور وہ آئی ہے ضرب اللہ مسل عمرہ تنوح ممرا کا لور حضرت لور تدو السلام کی بیویاں یہ کافرہ ہیں لیکن پیغمبر کے گھر میں کبھی خاص عورت نہیں آئی اس لیے کہ کفر انسانی سوسائٹی میں عائد نہیں ہوتا اور جنا انسانی سوسائٹی میں عیب ہوتا ہے اللہ نبی کے گھر میں ایسی بیوی نہیں لاتے کہ جو انسانی سوسائٹی کے اندر پیغمبر کے لیے عیب اب یہ تو مستقل ایک بحث ہے جب یہ ٹائگا درس کو عرصے کے بعد آپ اس کو پھر سننا اور میں چاہتی ہوں کہ بحمد اللہ تعالی بعض لوگ درسگاہ میں بند کمرے میں بیٹھ کے باطل کے خلاف بات کرتے ہیں اور ہمارے طلبا کہتے ہیں ہمارے استاد جی بہت جری ہے آج درسگاہ میں فلاں فطرے کو رگڑا ہے میں دنیا ٹی وی سے بیٹھ کے دنیا ٹی وی میں آنے والے جاوید خان جی کو رگڑتا ہوں آپ دیکھنا ذرا میں نے کیسے رگڑا میڈیا پر بیٹھ کے بات کہنا یہ بات کہنی بہت آسان ہے عمل بڑا مشکل ہے اور یہ انسان تب کہہ سکتا ہے جب بکنے والا نہ ہو جب میڈیا پر آنے کا اپنی قیمت وصول نہ کرتا ہو حرام نہ کھاتا ہو پیسہ نہ لیتا ہو یہ بات پھر کہہ سکتا ہے میں اس لیے کئی بار آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں مجھ پر کتنے الزام لگے میں نہیں بتا سکتا لیکن میدان ماتر میں انشاءاللہ تمہیں رسوائی ہماری وجہ سے نہیں ہوگی کہ جس بندے سے تمہارا تعلق تھا یہ بکا ہوا مال تھا اور آج بھی صبح کراچی مجھے احباب ملنے کے لیے آئے جن کا میڈیا سے تعلق تھا میں نے ان سے بھی کہا میں نے کہا مجھ پر الزام لگانے والے میری پشت پہ تو لگا سکتے ہیں میرے سامنے بیٹھ کر مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے ان شاء اللہ اگر میں ایسا بندہ ہے تو لاؤ میں کراچی ہر ماہ کی آخری دار آ رہا ہوں اور ان شاء اللہ ہر ماہ کی آخری کی بیان چلتا رہے گا ان شاء اللہ اس کے لیے آپ نے اشتہار کی انتظار نہیں کرنی آپ خود اشتہار ہیں اگر آپ کو علمی اور روحانی طور پر فائدہ محسوس ہو آگے منتقل کریں بھائی ہر ماہ کی آخری جمعرات بیان ہوتا ہے ہمارے ایسا اصلاحی بیان نہیں ہوتا کہ جس میں عقیدے کا نام نہ ہو ہمارے اصلاحی بیان کا معنی یہ ہے کہ پہلے عقیدہ ہو پھر عمل ہو کراچی کا ہمارے اصلاحی بیان ہوگا اصلاحی بیان کا معنی ہے کہ عقیدے پر بات نہیں ہوگی یہ کون سا بیان ہے عقیدے پر بات نہ ہو اصل تو عقیدے کی اصلاح ہے امال اچھی عقیدہ تباہ ہو کمال نے کسی کام میں تو آنا نہیں خیر میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے حضور کی زندگی میں ہلکا بگوش اسلام ہونے والے کتنے طبقات ہیں نمبر ایک ازواج پیغمبر نمبر ایک ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ازواج پیغمبر تب کیسے ضرورت سمجھ آ گئی ہمارے پیغمبر کی دو خواہشیں ہیں دو ضرورتیں ہیں نمبر ایک خواتین تک مسائل دیں نمبر دو خلوت کے مسائل جلوت میں جائیں خلوت کے مسائل جلوت میں یہ وہی باہر پہنچا سکتی ہے جو خلوت میں کسی کے ساتھ رہے اور وہ پیغمبر کی بیوی ہے اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے اسی طرح عورتوں کے مسائل عورتوں کو براہ رکھ بس اوقات بتانا مشکل ہوتے ہیں تو پھر بواسطہ خواتین بتائے جاتے ہیں آپ کے لمحے کہ ہماری وقت سروس چل رہی ہے انشاءاللہ شاء اللہ یکم محرم سے خواتین کے لیے ہم نے وقت سروس کا مستقل الگ نمبر شروع کر دیا جو صرف خواتین کے لیے ہو مجھے بہت سارے احباب نے کہا کہ اس کا واٹس ایپ پہ اعلان کر دیں میں نے کہا اعلان نہ کریں اعلان نہ کرنے کی وجہ کہ بعض لوگ خواتین ہوتے نہیں ہیں لیکن خواتین کے مسئلے سننے کے لیے اس میں داخل ہو جاتے ہیں اگر اس سے آپ کا تعلق ہے اپنی والدہ کو نمبر دو اپنی ہمشیرہ کو نمبر دو اپنی بیٹی کو نمبر دو اگر وہ موبائل واٹس ایپ استعمال کرتی ہے تاکہ ان تک اس میں ہماری منشا اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں ہم بول کر خواتین کو نہیں بتا سکتے ہم اس کو تحریر لکھ کر خواتین تک خواتین کے واٹس ایپ کے ذریعے پہنچاتے رہے جو ہمارے ہاں عام واٹس ایپ نمبر ہے ہم اس کے سوال کے جواب نہیں دیتے اب پچہتر ہزار سے زائد ہماری سروس کے ممبران ہیں تو کس کے سوال کا جواب دیں گے اس کے لیے ہم نے احلاق میڈیا ڈاٹ کام سے اپنا ای میل نمبر ای میل دیا آپ ای میل ایڈریس پہ اپنا سوال بھیجیں آپ کو ای میل جواب انشاءاللہ شاء آ جائے گا اور اکثر میں اس کا جواب دینا مشکل ہے ہماری مجبوری ہے ہاں البتہ خواتین کو ہم سوالوں کے جواب بھی دیں گے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتون مسئلہ پڑے اور خدور مسئلہ پوچھے اور خواتین کے واٹس ایپ کو چلانے والا مرد نہیں ہوگا خواتین کے واٹس ایپ کو چلانے والی بھی خاتون ہوگی ان شاء اللہ میں نے اس لیے سے کہا کہ آپ بڑی تسلی سے اپنے گھر والوں سے کہہ دیں بھائی آپ اس نمبر پر آ جائیں اور آپ ایک سو دس فیصد یقین رکھیں کہ اس واٹس ایپ کو چلانے والا مرد نہیں ہوگا بلکہ عورت ہوگی یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے اگر ہم جرم کرتے ہیں تو یہاں بھی مردود ہیں قیامت کے دن بھی مردود ہیں ہم اتنا بڑا جرم کیوں کریں گے ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے جرم اور گناہ کریں ہم کہیں آکبت بھی تباہ کریں دنیا کے اندر بھی بدنام ہو میں آج ہی کر رہا تھا خیر نمبر ایک طبقہ ازواج پیغمبر اس کی ضرورت سمجھ آ گئی بولے میں کئی بار کہتا ہوں میں رک رک کر بات کہتا ہوں تاکہ آپ کو بات پلے پڑے اور بات آپ کو سمجھ آئے نمبر دو ہمارے پیغمبر کی ضرورت ہے اصحاب پیغمبر یہ ضرورت کیوں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں اور ایک علاقے کے نہیں ایک قوم کے نہیں ایک زمانے کے نہیں بلکہ آپ نبی ہیں اقوام عالم آپ نبی ہیں پورے عالم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے دین دیا تمام اقوام تک پہنچانا ہے پورے عالم تک پہنچانا ہے اب زیر فرد واحد جو پوری دنیا کا نبی ہے پوری دنیا میں جانا بیانات کرنا ہر فرد کو مسئلہ سمجھانا ایک فرد کے بس میں نہیں ہے لہذا اس فرد کو ایک ایسی جماعت چاہیے جو پیغمبر سے دین دے اور آگے امت کو دین دے ایسی ایک جماعت چاہیے فرد نہیں چاہیے ایسی ایک جماعت چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لے اور آگے دین کو دے اب یہ جماعت کیسی چاہیے اس جماعت کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے اس جماعت کی بنیادی طور پر دو خوبیاں ضروری ہیں نمبر ایک وہ اپنا مال اور اپنی جان یہ سب کچھ اپنے محبوب پیغمبر پر لوٹائے اور دوسرا وہ جماعت اس پیغمبر کی اداؤں کو محفوظ کرے اور ادائیں آگے منتقل کرے صرف یہ نہیں الفاظ منتقل کریں اعمال منتقل کرے نہیں پیغمبر کی ادائیں آگے منتقل کریں یہ ضروری ہے اور یہ جماعت جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان اور اپنا مال خوشی سے قربان کیا ہے اپنی اولاد پیدا کی ہے اور نبوت کی ادائیں آگے منتقل کی ہے اس جماعت کا نام ہے اصحاب پیغمبر اس جماعت کا نام کیا ہے اصحاب پیغمبر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں لیکن ان کے تلامیز پیغمبر معروف نہیں ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے لیکن یہ پیغمبر کے مقتدی مشہور نہیں ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرتے تھے لیکن خرچ کرنے والے مشہور نہیں ہیں بلکہ یہ مشہور ہے اس نام سے اصحاب پیغمبر معلوم ہوا کہ کسی آدمی کا سب سے بڑا اعزاز وہ صحبت سب سے بڑا اعزاز اور جو بندہ کسی شخص کی صحبت اختیار نہ کرے اس بندے میں مزاج آگے منتقل کبھی ہو یہ اتنی بنیادی بات ہے اللہ رب العزت کے مجھے اور آپ سب کو سمجھا دے تو یہ جب یہ کریم وسلم کی جماعت کا نام ہے اصحاب پیغمبر انہوں نے آپ کی ادائیں آگے کیسے منتقل کی ہیں واقعات تو بہت ہیں میں نے اپنا مضمون مکمل کرنا ہے اور آج تک وقت پہلے کی نسبت تھوڑا سا کم ہوگا تو اس کی مجبوری ہے کہ میرا سفر ہے اور میں نے ذرا جلدی آگے نکلنا ہے میری مجبوری ہے ایک کابی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاویہ بن ابی سفیان نہیں ہے یہ معاویہ اور ہے معاویہ کے نام سے صحابہ کرام کئی تھے یہ اور حضرت معاویہ ہیں شمائل ترمزی میں امام ترمزی نے ان سے حدیث نقل کی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ مدینہ منورہ ایک بار گئے ہیں واپس آ گئے کسی شخص نے دیکھا کہ سردی کے مہینے میں یہ اپنے گربان کو کھلا رکھتے سردی بھی لگ رہی ہے گربان بھی کھلا ہوا ہے اب ایک بندہ پوچھ رہا جی سردی میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں لگتی ہے تو پھر گربان بند کر لو پر میں نے کیوں کہا جب میں مدینہ منورہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کا گرے کھلا ہوا تھا اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی آپ کے گرے کو بند کیا ہی نہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ کی سنت اور مستقل معمول تو گرے کھلا رکھنا نہیں ہے معمول آپ کا گرے بند کرنا ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا تو گرے کھلا تھا انہوں نے بند گرے نہیں دیکھا کھلا گرے دیکھا ان نے زندگی پر اپنے گرے کو بند کیا ہی نہیں ہے کہ میں نے حضور کو ایسے دیکھا میں نے ایسے ہی رہنے اب دیکھو کیسے ادا منتقل ہو رہی ہے کس قدر یہ امیر لوگ ہیں آپ نے نام سنا ہے حضرت ابو معذور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے محسن کتنے تھے نبی وسلم کے چار موسم بلال سب سے معروف ہیں عبداللہ بن زید ہیں اب یہ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 علیہ وسلم سفر میں ہے اب سفر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع نے اذان دی اور ابو معذورہ ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے یہ کافر ہے اور بچے ہیں ان نے اذان کو سنا تو انہیں نقل اتاری جیسے بچے کسی کی نقل اتارتے ہیں آواز خوبصورت تھی آواز اونچی تھی نقل اتاری تو نبی کریم صلی اللہ فرمایا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ یہ دوڑے اور پکڑ کے لے آئے اب ان نے سمجھا شاید مجھے پکڑیں گے ماریں گے میں نقل اتاری ہے تو جب ان کو پکڑ کے لایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ان سے ابو معذورہ سے ذرا ہو تم کیا کہہ رہے تھے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 عنہ تھے ان کے بال بہت لمبے تھے ایسے لمبے جیسے عورتوں کے بال ہوتے ایک مردوں کے بال ہیں نا مردوں کے لیے مصنون بال کا طریقہ کیا ہے اس کا وفرا لما اور جمعہ خلاصہ ہے وفرا یہ بال جو یہاں کان کی لو تک ہے لما جو درمیانی گردن تک ہے جمعہ جو یا کدو تک آئے رسول اللہ علیہ وسلم کا عام معمول وفرا کا تھا یہ کام کی لو تک کبھی سفر میں جاتے سفر لمبا ہوتا بال بڑھ جاتے یہاں تک آتے بابوا گرتے کرا دیتے کبھی بال یہاں تک آتے واپس پھر اتنے کرا دیتے یہ آپ کا معمول یہ تھا باقی کبھی بڑھ بھی جاتے لیکن ابو معذور رضی اللہ تعالیٰ کے بال لمبے عورتوں کی طرح لمبے بال کمر پہ لٹکے ہوئے کسی نے کہا ابو معذورا ہو عورتوں اور طرح بال رکھتے ہو بال کاٹ دو پر میں ان بالوں کو میں ہر گز نہیں کاٹوں گا اس لیے بھی ان بالوں سے حضور پاک کا دستے نبوت لگا لگائے یہ نہیں میں کاٹ سکتی جب حضور پر فرمایا پھر کو تو آپ کے سر پہ ہاتھ اس دن کے بعد میں نے بال نہیں کٹوائے اس پر اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا تو صحابہ کے رام نے صرف علوم منتقل نہیں کیے صرف اعمال منتقل نہیں کے لیے بلکہ نبوت کی ادائیں منتقل کی ہیں یہ تاریخ میں صحاب پیغمبر سے زیادہ نہ زمین نے نہ آسمان نے خدا کی قسم کوئی عاشق کسی کا نہیں دیکھا ان جیسا عاشق نہ مانے جنا ہے نہ مانے جنا ہے یہ صاحب پیغمبر میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں جو ایک شخص نے مجھے لکھا سچ غلط کا مجھے نہیں پتا اب وہ واقعہ لکھنے والا کیا لکھتا ہے انہوں نے کہا جی میں جماعت میں گیا تبلیغ جماعت بات اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے امال کی توفیق دی ہے کیفیت بدلی ہے حیات و صحابہ پڑھی واقعات سنے تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا اے کاش میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہوتا وہ ابو بکر بن کے عمر بنے عثمان بنے علی بنے راشدین اے کاش میں بھی ان کے دور کے اندر ہوتا میں بھی کچھ بن جاتا سن گئے حیات و صحابہ پڑھ پڑھ کے میرے دل میں بار بار خیال اٹھتا میں نے ایک رات خواب میں دیکھا جماعت میں چل رہے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ ایک گاڑی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور خلف راشدین بھی تشریف فرما ہے ابو بکر عثمان علی رضی اللہ عنہ اور میں بھی گاڑی کے اندر بیٹھوں گاڑی چڑھائی تو چل رہی تھی اچانک گاڑی کی بریک پھیلی تو میں نے چھلانگ لگائی دوڑا دوڑ کے گیا میں نے کہا وہاں سے پتھر لے کر آؤں اور گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھو تاکہ گاڑی رک جائے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حادثے سے محفوظ ہو جائیں جیسے میں دوڑتا گیا جب پتھر لے کر آیا تو میں نے خواب میں دیکھا خلق راشدین اپنے سر پیر کے نیچے رکھ کے لیتے ہوئے بس اللہ نے مجھے کمی فرما دی کہ تو اس دور میں نہیں تھا تو اچھا تھا یہ اس دور میں تھے اور یوں خلق راشدین بنے میں پتھر تلاش کرتا پھرتا تھا وہ اپنا سر پیر کے نیچے دیے ہمارا سر کچل گئے لیکن حضور پاک بچ گئے اللہ پاک بس ہوگا صاحب کے ذریعے بعض بندوں کو تبھی فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش کیا تھی رسوله بالهدى ودين الحق على الدين کے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دو اور یہ دین کو غالب کرنے والا کام اللہ نے جن اشخاص سے لیا ان اشخاص کا نام ہے صحاب پیغمبر یہ رسول اللہ صلی اللہ کی ضرورت تھی اس لیے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو اصحاب بھی دیے یہاں ایک نقطہ نشین فرما لو ہمارا اعل و سنت والجماعت دنیا بھر کے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سابق پیغمبر میں سے افضل ترین صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات اچھی طرح سمجھنا میں اس پہ دلائل پیش نہیں کروں گا میں اس پہ صرف ایک دلیل پیش کروں گا افضلیت ابو بکر صدیق کا عنوان ہونا پھر میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں میرا یہ عنوان نہیں ہے میں صرف ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں پہلے دعویٰ ذہن میں رکھ لیں اصحاب پیغمبر میں افضل ترین صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اس پہ دلیل کیا ہے دیکھیں اب بات سمجھنا صحابہ کرام کا سب سے بڑا شرف کیا تھا حضور پاک کا کلمہ پڑھنا بولو وہ تو ہم ہی پڑھتے ہیں نا ان کا اصل شرط کیا کلمہ پڑھنا بولو مال خرچ کرنا جہاد کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا اصل شرف کی وجہ کیا ہے صحبت پیغمبر صحابہ کے رام کے شرف کی وجہ کیا ہے صحبت پیغمبر اب اس کا معنی یہ ہے اصحاب پیغمبر کے شرف اصحاب پیغمبر کی عظمت اور اصحاب پیغمبر کی پوری امت حتیٰ کہ انبیاء کے بعد پوری انسانیت سے ترقی اور افضلیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو نبی کی صحبت ملی ہے یہ پیغمبر کے ساتھی تھے یہ وجہ ہے اب ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش صحابہ کرام میں سے واحد صحابی ابو بکر صدیق ہیں جن کو قرآن نے صحابی کا جن کو کسی اور کے لیے لفظ صحابی قرآن نے استعمال نہیں کیا یہ واحد شخص ہے جس کے لیے قرآن نے صحابیت کا لفظ استعمال کیا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ یہی وجہ ہے آپ نے مسئلہ سنا ہوگا من ان انکر صحبت ابھی بکر لکھا ہوا کافر صحبت صدیق کا انکار کو فرق کیوں اس لیے کہ ان کی صحبت سے قرآن کریم کی نصے کبھی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو تمام صحابہ کرام افضل صحابی ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے ان کے صحابی ہونے کی تصریح اور وضاحت فرمائی ہے یہ بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے ہر ایک کا اعزاز ہوتا ہے اب ہر صحابی کے مستقل اعزاز ہے اب یہ مستقل عنوان ہے میں کبھی آپ کی خدمت میں اس کے وقت بات کروں اس صحابی کا یہ اعزاز ہے اس کا یہ اعزاز ہے اس کا یہ اعزاز ہے بعض خصوصیات ہوتی ہے نا سیدھی کی خصوصیت ایک یہ ہے اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کریم میں صحابی ہونے کا لقب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ضرورت ایک تھی جس کے سابق پیغمبر چاہیے ضرور سمجھ گئی اللہ کے نبی نے دین کو تمام ادیان پہ غالب کرنا تھا اس دین کو عبور عالم میں پھیلانا تھا اس کے لیے فرد واحد کافی نہیں تھا اس کو افراد چاہیے تھے اور وہ افراد جو اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا فرمائے وہ کون ہے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں چھوٹی سی نہایت بہت بڑی لیکن چھوٹی مسائل کے اعتبار سے ہے یہ اور شہروں میں بھی ہے لیکن کراچی میں کوئی ضرورت سے زیادہ مسئلہ چل پڑا ہے اور ہمارے مدارس میں چل پڑا ہے ہمارے جامعات کے اندر چل پڑا ہے اس لیے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں جب آپ امام کے پیچھے باجماعت نماز فرض ادا کرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد دوڑا دوڑ شروع ہو جاتی ہے اگر کوئی کسی مسجد میں دعا مانگ لے اور مختلف اس کے ساتھ دعا مانگے تو امام تھوڑی سی اونچی دعا پڑھ لے اور مختلف آمین کہہ دیں غیر مقلدین کا مسئلہ نہیں ہے اب ہم بھی اس کو بھی درد کہنا شروع کر دیتے ہم بھی کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے اس کے دلائل کیا ہے یا تو کبھی صرف اسی عنوان پہ ایک درس ہو ہمارا اور میں صرف اسی عنوان پہ آپ کے بات خدمت میں دلائل پیش کروں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ضروری نہیں ہے لیکن اجتماعی دعا کی گنجائش موجود ہے اور اس کے یہ دلائل ہے میں اس پر ایک بات صرف صحابہ کے حوالے سے سمجھانے لگا ہوں اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں مدینہ مرورہ سے باہر ہے سامنے ایک پتھر روڑا آیا اب عمر کو ٹھوکر لگی نہیں ہے ٹھوکر لی ہے گرے ہیں اٹھ کے چل دیے ساتھ خادم نے پوچھا جی جان بوجھ کے ٹھوکر لینا اور پھر گرنا ہر عمر فرمانے لگے بھائی میری مجبوری یہ ہے جس طرح تو میرے ساتھ ہے ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اللہ کے نبی کو ٹھوکر لگی تھی یا آپ گرے تھے اٹھے تھے چل دیے تھے مجھے ٹھوکر لگی تو نہیں ہے لیکن بغیر تھوک کر لیے اور بغیر گرے یہاں سے گزروں یہ عمر کے وقت پہ نہیں ہے میں نے یہاں حضور کو ایسے دیکھا یہ میری مجبوری ہے اللہ بن عمر رضی تعالیٰ سفر میں ہے خادم ساتھ ہے سواری روکو رک گئی آپ نیچے اترے اور ایسے بیٹھے جیسے کوئی بندہ قضاء حاجت کرتا ہے سواری پہ بیٹھے اور چل دیے اب خادم نے کہا جی آپ کو ضرورت نہیں تھی نہ آپ نے شلوار نیچے کی ہے نہ قمیص نیچے کی ہے نہ آپ کو حاجت ہے آپ بیٹھے ہیں اٹھ کے چل رہی ہے کیا ضرورت تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جس طرح تو میرے ساتھ ہے نا ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہم یہاں سے گزرے آپ نے سواری رکوائی نیچے بیٹھے خزائے حاجت فرمائی اور پھر سوار ہوئے اور چل دیے مجھے قضاء حاجت کی حاجت تو نہیں تھی لیکن میں نے یہاں حضور کو ایسے دیکھا ہے یا ایسے بیٹھے بغیر میں گزر جاتا یہ عبداللہ بن عمر کے کی بات وہ اس طرح نبی پاک سلم کی اداؤں کو لیتے تھے اب اگر میں آپ سے پوچھوں بخاری میں روایت موجود ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دعائیں اسما سب سے جلدی دعا کون سی قبول ہوتی ہے آپ نے کیا فرمایا دوبر سلوات المکتوبہ فرض نماز کے بعد یہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے اچھا یہ آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں حدیث بارک میں صحابی فرماتے ہیں میں نبی پاک وسلم کے پیچھے صف میں نماز میں تھا اور سلام کے بعد میں سنتا حضور یہ دعا مانگتے اللہ عذابک یوم تبس و عبادت کبھی آپ یہ دعا فرماتے اللہ انی اعوذ بک من کل عملی یو خزینی حضور فرماتے صحابی کہتے ہیں میں سنتا تو صحابی کیسے سنتا حضور پاک تھوڑا سا اونچا بولتے تب سنتے یا زبان ہی میں پڑھتے پھر سنتا جی اچھا اللہ کے نبی دعا مانگتے تو پھر صحابی اس پہ آمین تو نہیں کہتا ہوگا نا وہ صحابہ تھے وہ غیر مقلد نہیں تھے مذاق نہیں وہ صحابہ تھے وہ میری آپ کی طرح نہیں تھے پیغمبر کی اداؤں پہ جان دینے والے پیغمبر فرض کے بعد بیٹھے دعا مانگے اور صحابی نہ مانگے کیا یہ ہو سکتا ہے ادھر آپ ادائیں بیان کرتے ہیں ادھر حضور کی فرض نماز کے بعد کی دعاؤں کے الفاظ نقل کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ثابت بھی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے دعا مانگ رہے ہیں صحابی سن رہا ہے تو کیا حضور بیٹھے ہوتے اور صحابہ اٹھ کے چلے جاتے اللہ کے نبی دعا مانگتے صحابی آمین نہ کہتا یہ آپ تو مان سکتے ہیں ہمارے لیے ماننا تھوڑا سا مشکل ہے ہے نا آپ مان سکتے ہیں آپ تھوڑا سا ایڈوانس لوگ ہیں آگے ہم سے یہ بات نہیں مانی جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خواہش کیا ہے توجہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خواہش بلدی نفس محمد میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے اللہ کے نبی کی یہ تمنا ہے توجہ رکھنا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور پیغمبر کی تمنا ہے ادھر سے کفار کی تمنا کیا ہے ہم اللہ کے نبی کو قتل کر دیں ان کی تمنا قتل کر دیں اور حضور پاک کی تمنا میں قتل ہو جاؤں اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شہید ہو جائیں آپ کی تمنا تو پوری ہو گئی لیکن ساتھ کافر بھی تو خوش ہو گئے نا کہ ہم نے قتل کر دی ہے تو دونوں کی تمنا پوری ہو گئی اللہ کریم اپنے نبی کی تمنا اس انداز پہ پوری فرماتے ہیں کہ کافر بھی خوش نہ ہو خواہش بھی پوری ہو جائے یہ بات بہت اچھی طرح سے کو سمجھ میں مکہ مکرمہ میں ہے نسل وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں کفار نے مشورہ کیا کہ آج ہم نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا وہی آ گئی آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے علی اور مرتضا کو بستر پہ لٹایا صدیق اکبر کو لیا اور ہجرت شروع کر دی مدینہ منورہ کی طرف اب کفار چاہتے تھے لیکن وہ قتل نہیں کر سکے یہ آپ سنتے رہتے ہیں عنوان یہ نہیں ہے اس کا ہجرت کے نکات ہجرت کے مسائل سے تعلق ہے آدمی ہجرت بیان کرے اور پھر چھوٹے چھوٹے نکات اور مسائل ہر موقع پر بیان کرتا ہے لیکن بات آگے لیے کہتا ہوں حضرت علی کے حوالے اللہ کے نبی نے اہل مکہ کے اموال کو کیا اور ابو بکر صدیق کے حوالے اللہ کے نبی نے اپنی جان کو کیا علی نے فرمایا کہ اہل مکہ کے مال کی حفاظت کرنا اور صبح دے دینا اور صدیق اکبر سے فرمایا میری جان کے دشمن میرے ساتھ ہیں تم مدینہ میرے ساتھ چلو تم نے میری جان کی حفاظت کرنی ہے امین علی کو بھی سمجھا ہے امین صدیق کو بھی سمجھا ہے علی کو امین سمجھ کے لوگوں کی امانتیں اس کے حوالے کی ہیں اور صدیق کو امین سمجھ کے خدا کی امانت اس کے حوالے کی کیوں حضور کے بعد جہازیر کس نے بنا تھا تو زندگی میں صدیق کے حوالے کر دی زندگی میں اس کے حوالے کر دیا اور کیسے حوالے کیا ہے کہ جی بیٹھا حفاظت کرتا ہے کیسے حفاظت پر مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے حفاظت فرمائی ہے یہ میں نے کیا میں ان کو چھوڑتا جا رہا ہوں صرف اشارے دے رہا ہوں کبھی اس عنوانات پہ درس آتے رہے تو میں ان سے اللہ کی خدمت میں باتیں پیش کرتا رہوں گا یہاں سے آپ محفوظ ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے راستے میں غار آپ اس کے اندر چھپے ہیں کے اندر اب وہاں مشرق باہر پہنچے اللہ پاک نے مکڑی کا جالا اور اس میں کبوتری کے انڈے وہ وہاں پہ پڑے ہیں نبی پاک صلی اللہ سے محفوظ ہو گئے پھر اللہ کے نبی آگے گئے ہیں سراخا پیچھے آیا گھوڑا زمین میں دب تھا حضور کی دعا سے باہر نکلا وہاں سے بھی آپ چلے گئے لدانے بدر میں گئے ہیں کفر قتل کرنا چاہتا ہے خدا نے فرشتے بھیجے وہاں سے بھی آپ کو بچا لیا خیبر گئے ہیں یہودی عورت نے زہر آلو گوشت کھلایا حلق میں گوشت گول پڑا باہر پھینکا وہاں سے بچا دیا مدینہ منورہ دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں یہودی پتھر گرانے لگے وہی آ گئی اور وہاں سے اٹھ گئے اللہ نے پھر بچا لیا تو کفر مشورے کر رہا ہے قتل کیسے کریں اللہ بچا رہے ہیں تو ان کی تمنا قتل کر دیں حضور پاک کی تمنا قتل ہو جائے یہ پیغمبر کی تمنا ہے اب یہ نبی کی تمنا میں قتل ہو جاؤں یہ کیسے پوری ہوئی ہے کسی بھی انسان کی اولاد اس کے وجود کا جز ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ نبی کی اولاد ہیں تو نبی کے جسم کا جز ہے اور انسان کی عادت انسان کی حسرت انسان کی خواہش یہ ہے ایک طرف اولاد اور ایک طرف خود ہو بندہ خود کو مروانا برداشت کر لیتا ہے اولاد مروانا برداشت نہیں کرتا خود قتل ہونا اتنا صدمے کا باعث نہیں ہوتا جتنا اولاد کا قتل ہونا صدمے کا باعث ہوتا ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ پیغمبر کے لگتے جگر ہیں پیغمبر کا جز ہے پیغمبر کے وجود کا حصہ ہے اللہ کے نبی کی تمنا میری خواہش اللہ میں راستے میں قتل ہو جاؤں خدا نے نبی پاک کے جسد کو محفوظ رکھا تاکہ کفر کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں حسین ابن علی قتل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ تو جو پیغمبر کی تمنا تھی میں قتل ہو جاؤں خدا نے ان کو بچا کے حسین ابن علی قتل ہوئے تو ان کا قتل ہونا یہ نبوت کا جز ہے نبوت کے وزن کا حصہ ہے نبوت کے لفتے جگر ہیں پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا ہے اولاد کا قتل ہونا یہ در حقیقت باپ کا دنیا سے جانا ہے تو شاید علی نے قتل ہو کے پیغمبر کی تمنا میں قتل ہو جاؤں اس کو پورا کیا ہے پیغمبر کی تمنا میری خلوت کے مسئلے جلوت میں جائیں خواتین تک مسائل بواسطہ خواتین جائیں یہ تمنا ازواج پیغمبر نے پوری کی ہے میرا دین پوری دنیا پہ چھا جائے یہ تمنا اصحاب پیغمبر نے پوری کی ہے میں خدا کے راستے میں قتل ہو جاؤں یہ تمنا آل پیغمبر نے پوری کی ہے میرے پیغمبر کی تین تمنا تین طبقات نے پوری کی ہے خدا نے ہر تمنا کے لیے ایک مستقل افراد اور قوم کی جواب دے دی اس لیے ہم آل و سنت والجماعت ازواج پیغمبر بھی مانتے ہیں پیغمبر کی خواہش کی تکمیل ہے اصحاب پیغمبر بھی مانتے ہیں نبوبت کی خواہش کی تکمیل ہے اور اعلی پیغمبر بھی مانتے ہیں یہ پیغمبر کی خواہش کی تکمیل ہے ہم تینوں کو مانتے ہیں کسی ایک کو مان کر دو کو چھوڑ دیں دو کو مان کر ایک کو چھوڑ دیں ایسا ہر نہیں ہو سکتا اہل کراچی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جو بندہ کچھ مانے اور کچھ نہ مانے یہ توڑتا ہے یا جو سب کچھ مانے وہ دوڑتا ہے بتاؤ کچھ مانے کچھ نہ مانے یا امت کو جوڑ رہا ہے یا توڑ رہا ہے اور جو سب کو مانے وہ دیو بند توڑ والے نہیں ہیں دیوبند جوڑ والے ہیں دیوبند توڑ والے نہیں ہیں دیو بند میں کراچی اگر جوڑ رہا ہوں یا توڑ رہا ہوں اور پروپگنڈا کیا ہے امت کو توڑ رہا <laughs> عجیب بات ہے کیا حد ہے پروپوگنڈے کی بھی امت کو توڑ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں جڑو جڑو بھائی جڑو جو سب کو مانے وہ جوڑ والا کچھ مانے اور کچھ نہ مانے وہ توڑ والا ہم جو بند والے جوڑ والے ہیں اس لیے ہم ازواج پیغمبر بھی مانتے ہیں اصحاب پیغمبر بھی مانتے ہیں اور آل پیغمبر بھی مانتے ہیں ہم کسی ایک طبقے کا انکار نہیں کرتے یہ ہمارا ایمان ہے مانتے ہیں یا نہیں بھائی بتاؤ میں آپ کو ہمیشہ آپ کو پتا میری عادت ہے میں یہ نہیں کہتا سب ہاتھ کھڑے دو آپ کو پتا ہے نا میں کہتا ہوں جو میرے موقع سے متفق ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے میں سب کو تو نہیں کہہ رہا نا کہ سب ہاتھ کھڑا کرو میں کیا کہہ رہا ہوں جو جو تینوں کو مانتا ہے وہ کھڑا کرو اب آپ کو سمجھ آ رہی کون مانتا ہے کون نہیں مانتا تو ہم سب کو مانتے ہیں بعض کو مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے اب میں آخری بات کہنے لگا ہوں آخری بات جس پر میں نے آیت پڑھی آپ کو پتا میں اکثر باتیں کہتا ہوں جو بیان میں کہتا ہوں نا یہ بیان آپ کو کسی جگہ پر شاید نہ ملے اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں علامہ بہت بڑا ہوں نا یہ نہیں کہ میں فہامہ بہت بڑا ہوں اس کی وجہ میں نے خود کو اس کام کے لیے کھپایا ہے ولدی یہ آیت تبلیغ کے لیے سب کے لیے بولو اس لیے اللہ نے نہ نہیں فرمایا سبول نہ فرمایا کیا فرمایا اگر اللہ سبیلا نہ فرماتے تو شاید جی نہ ہوتی فرمایا ولہ جی جاہد فینا لنا دی ان تین لوگ ہیں مسافر ہیں غریب ہیں اللہ دنیا سے نکالتے ہمارا وہ ٹی وی پہ آج بیان تھا تو مجھے اس کا بہت ڈر تھا کہ میرا گلا ٹھیک نہیں پتہ نہیں کیا بنے گا اللہ کا شکر ہے دو گھنٹے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا یہ آخری بات یہ توجہ سے سمجھنا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو مانتے ہیں تو ان کا دفاع بھی ہمارے ذمے ہے ان کا دفاع بھی ہمارے ذمے ہے اور ہم وہ دفاع کرتے ہیں جیسے دفاع ان کا اللہ کے قرآن نے کیا ہے قرآن کریم نے دفاع کیسے کیا ہے اس پر میں نے آیت پڑھی ہے لاری علی فلامی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دفاع پر دلیل ہے وہ کیسے کتاب و لاری بفی اگر کوئی چیز قریب ہو تو ہم کہتے ہیں یہ عربی میں کہتے ہیں ہاضہ اگر کوئی چیز دور ہو تو ہم کہتے ہیں وہ عربی میں کہتے ہیں ذالک اگر کوئی چیز ہو موجود ہم کہتے ہیں یہ عربی میں کہتے ہیں ہاضہ اگر کوئی چیز ہو غائب ہم کہتے ہیں وہ عربی میں کہتے ہیں ذالک یہ قرآن کریم موجود بھی ہے قرآن کریم قریب بھی ہے قرآن کریم سامنے بھی ہے تو قرآن کو جو کہنا چاہیے تھا علی فلامی حاضل کتاب لاری بفی یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن فرمائے کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے جب قرآن سامنے ہے تو ذالکانی حاضہ کہتے وہ نہیں یہ کہتے لیکن ذالکا کیوں فرمایا حاضہ نہیں فرمایا تو یہ فرمایا وہ کیوں نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے اصحاب پیغمبر پر ایک اعتراض تھا اعتراض کیا تھا جبریل امین کو خدا نے جو قرآن دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا جبریل امین نے جو قرآن رسول اللہ کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اصحاب کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا اور جو صحابہ نے ہمیں دیا وہ لکھا ہوا ہے صحابہ کا دشمن یہ بات کہتا ہے کہ جب اللہ نے بن لکھے جبراہیم کو دیا جبراہیم نے بن لکھے حضور کو دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بن لکھے اصحاب کو دیا اصحاب نے ہمیں لکھ کے دیا بدل دیا ہے کم و بیشی کر دی ہے وہ بن لکھے آگے دے دیتے وہ بن لکھے آگے دے دیتے تو جو اللہ نے جبریل کو دیا اس میں تو شک نہیں ہے جبریل نے حضور کو دیا ہم اس کو تو مانتے ہیں جو جبریل جو حضور نے صحابہ کو دیا ہم اسے بھی مانتے ہیں جو انہوں نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے اس میں شک ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بات بالکل غلط ہے اب بات توجہ سے سمجھنا میں قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہوں قرآن کریم کے تین نام ہیں اس کا نام کلام اللہ بھی ہے اس کا نام قرآن بھی ہے اس کا نام کتاب بھی ہے جب اللہ تکلم کرے کلام بنتا ہے جب حضور پڑھتے ہیں قرآن بنتا ہے حضرت معاویہ لکھتے ہیں پھر کتاب بنتی ہے خدا نے یہ نہیں فرمایا ذالکل الام و لاری ببی یہ نہیں فرمایا ذالکل قرآن و لاری ببی رما ذالکل کتاب و لاری ببی جو اللہ نے جبریل کو دل لکھے دیا لاری بفی ہے جو جبریل نے حضور کو لکھے دیا لاری بفی ہے جو حضور نے صحابہ کو بھی لکھے دیا وہ لاری بفی ہے ذالک وہ قرآن جو معاویہ لکھیں گے الکتاب بنے گی وہ بھی لاری بفی ہے وہ بھی لاری بفی ہے ذالک سمجھ آ رہی ہے ذالک وہ الکتاب جو لکھا جائے گا وہ لاری بفی ہے اس لیے فرمایا کہ جو صحابہ نے قرآن دینا تھا دشمن نے اعتراض کرنا تھا خدا نے دفاع پہلے فرما دیا خدا نے یہ یہ دفاع کتاب دنیا پہ تو نہیں ہے نا یہ لوہے محفوظ میں ہے وہاں کیا لکھا ہوا تھا بولو کیا لکھا ہوا زالکل کتاب جبریل لا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں زالکل کتاب حضور کیا فرما رہے ہیں ذالک الکتاب حضور ذالک الکتاب کون سی فرمایا ذالک وہ جو ماویہ نے لکھنا ہے کتاب بننی ہے علی نے لکھنا ہے کتاب بننی ہے زید لکھے گی کتاب بنے گی تو جس طرح جو میں نے تمہیں دیا لکھا نہیں تھا وہ بھی لاری بفی ہے میرے اصحاب جو تمہیں لکھ کے دیں گے وہ بھی لاری بفی ہے اس لیے میں کہتا ہوں خدا تکلم نہ کرے یہ کلام اللہ نہیں بنتا حضور تلاوت نہ کریں قرآن نہیں بنتا صحابی نہ لکھے کتاب نہیں بنتی خدا تکلم کرے کلام اللہ ہے نبی پڑھ دے قرآن ہے صحابی لکھ دے کتاب ہے صحابی لکھ دے دیکھو اللہ نے کیسے دفاع کیا دفاع ہے یا کیسے دفاع کیا اب ہمیشہ جی کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے ہم نے پہلی بار سنا ہے میں نے کہا پہلی بار سنا ہے اب جب میری کتاب چھکے گی کہاں لکھا ہوا ہے مولانا گمن کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حوالہ میں حوالہ نہیں ہوں میں تسلو تکلو سے کام نہیں لیتا نہ میں تم سے گھبراتا ہوں نہ میں تم سے جھجکتا ہوں نہ دلیل کی دنیا میں تم سے پریشان ہوتا ہوں مجھے کہاں لکھا ہوا ہے حضرت نے لکھا ٹھیک ہے کہاں لکھا ہے حضرت مولانا قاری تیم نے لکھا ٹھیک ہے اب لوگ کچھ ایک لکھا ہے کوئی متکل میں اسلام کی کے کتاب میں لکھا ہو میں نے کہا بن جائے گا حوالہ یہ کون سی بات ہے اگلی نسل اگلی حوالہ بن جائے گا حرف کی بات ہے یہ بات آپ مانیں یا نا مانے آپ کی مرضی ہے میرے آپ سے مفادات و بچتا نہیں ہے لیکن ہم بات کھلی کھلی کہتے ہیں قرآن کریم کو کھولنا تاریخ کو کھولنا اپنے اکابر علوم کو سمجھانا ہمارا یہی کام ہے میں اس لیے کہتا ہوں میں آل سنت والجماعت کے مسلک کا محقق نہیں ہوں آل سنت والجماعت کے مسلک کا اشارے اور اپنے اکابر کے علوم کا ناقد تو بات سمجھ آ رہی ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق کے ساتھ فرمائے تو میں اب خلاصہ بیان کر پیش کر دیتا ہوں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خواہشات ہیں خلوت کا مسئلہ جلوت میں جائے خواتین کو دین واسطے خواتین ملے یہ خواہش کس نے پوری کی ازواج پیغمبر میرے نبی کی خواہش کیا ہے دین دنیا میں پھیل جائے یہ خواہش کس نے پوری کی اصحاب پیغمبر میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں یہ خواہش کس نے پوری کی عال پیغمبر ہم جوڑ والے ہیں تینوں کو مانتے ہیں جو کچھ کو مانتا ہے کچھ نہیں مانتا وہ توڑ والا ہے فیصلہ آپ کرو کہ دیو کام جوڑ والے ہیں یا توڑ والے ہیں بس اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلم علیہ رسول علیہ و صحاب اجمائین اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما جائز حضار کو پورا فرما دین کی خدمت کے لیے قبول فرما جو حضرات تشریف لائے ان کا آنا قبول فرما یا مولا کریم اپنے نام مبارک کی لذت حلاوت مٹھاس عطا فرما دین کی عالی خدمت کے لیے ہمارے مال جان مولا سب کو قبول فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما نظر بد سے محفوظ فرما اے مولا کریم ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما اس مقصد کے فیض کو عام فرما ظاہری پر باتیں شروع سے محفوظ فرما اللہ جو حضرات دراز سے لائے ہیں ان کے دل کی جائز حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما دے یا اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے مشکلات کو دور فرما دے اللہ ہماری زندگی اسلام والی عطا فرما ہمیں خاتمہ ایمان والا عطا فرما وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آبی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین